والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آئے اور ان کے درمیان فرق نہیں کیا ان قریب اللہ انہیں ان کا پورا اجر دے گا اور اللہ بڑا مغفرت کرنے والا اور بے حد رحم کرنے والا ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفت بیان کی گئی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ ہر کتاب اور نبی مرسل پر ایمان رکھتے ہیں اسی لیے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ وہ انہیں ان کا پورا پورا بدلہ دے گا اور ان سے اگر کوئی تقصیر ہوئی ہوگی تو اسے معاف کر دے گا اور عزرو رحمت ان کی نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دے گا